السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اصبح ماں فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے یا بھاری ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرا ہوا پانی لائے غورہ یعنی کہ خشک ہو جانا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے کافروں کو ڈرایا ہے آخر انہوں نے کہا کہ قیامت سے پہلے ہی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ کون ہے جو تمہیں جاری صاف ستھرا پانی مہیا کر دے کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا ایک دن ہمارے گھر پانی نہ آئے کتنا رونا آتا ہے صدق اللہ العظیم